حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ایک بدوی نے نماز میں یوں کہا اللہم ارحمنی ترحم معنا احدا اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے ساتھ کسی پر رحم نہ فرما جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اس بدوی سے کہا تو نے وسیع چیز کو تنگ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اللہ عز و جل کے رحمت کی طرف تھا سننے ابو داود حدیث نمبر آٹھ سو بیاسی